جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے اور کافلا تم سے ترائی میں اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے